میں نے اپنی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے میں وہاں پانچ سال رہا ہوں اسی طرح میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت دیوبند میں کی ہے جن کے علوم کی عظمت اور جن کے علوم کی رفعت اور جن کے علوم کی بے مثال نوعیت ان کے ساتھ ختم ہو کر رہ گئی میں نے ان کو بھی دیکھا میں نے حضرت مولانا شیخ علی تھانوی قدس اللہ رہو کی ہے اور ایک دن نہیں کی دو دن نہیں کی آٹھ سال کا عرصہ میرا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زیادت اور ان کی مجلس میں حاضری کی سعادت کے ساتھ گزرا ہے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے میرا تعلق بہت مستحکم مضبوط پندرہ سال رہا ہے میں نے حضرت شیخ الحدیث برض العاصر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ قدسہ سے روح کی بھی زیارت کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں ان تمام بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ان تمام بزرگوں کے ساتھ میرا رب رہا ہے لیکن آج روشنی کا دور ہے آج کی اس روشنی میں ہمارے یہ علماء ہمارے یہ فضلا اور ہمارے یہ طلبا جو تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مذکورہ بالا بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا مولویوں کے گھروں میں آج ٹی وی موجود ہے مولویوں کے یہاں آج مختلف تقریبات میں موویاں بنتی ہیں آج مولویوں کی تفریح کی ایسی تصویریں آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں جن میں ان کے ساتھ غیر عورتیں بیٹھی ہوئی آج میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مفتیوں کو چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس لیے میں اتنی بڑی تعداد میں ان مولویوں کی جماعت کو دیکھ کر اتنی بڑی تعداد میں ان مدارس کی آبادی کو دیکھ کر اتنی بڑی تعداد میں ان فضلا کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا کئی لوگوں کو میری بات بہت ناگوار گزرتی ہے لیکن بقول شخص شخص مجھے ہے حکم ایسا میں اپنی بات کہنے پر مجبور ہوں کسی کو برا لگتا ہے لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں کوئی میری بات سے ناخوش ہوتا ہے ہوتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں میں نے جن بزرگوں کے نام لیے ہیں میں یہ نئی تبدیلیاں ان کی اولاد میں دیکھ رہا ہوں میں یہ نئی باتیں ان کی اولاد کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوں اس واسطے میں آج کل فارغ ہونے والے ان نوجوان فضلہ اور علماء کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو اگر تم فلاح کے طالب اور خواہش مند ہو تو خدا اس نئی روشنی کے چکر میں نہ پڑ اس نئی روشنی کے چکر میں پڑو گے خود بھی برباد ہو جاؤ گے دوسروں کو بھی تباہ کرو گے اس لیے اس سے کنارہ کش رہو اور اس کا طریقہ فقط ایک ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے اتق اللہ و تقوا اختیار اور تقوا اختیار ہوتا ہے صادقین کی صحبت میں <laughs> آپ تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صادقین کے معاملات میں بھی بڑی چھان بین کی ضرورت ہے کئی لوگوں نے صادقین کا انداز اختیار کیا ہوا ہے اور میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ صادقین نہیں اس لیے اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين